اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا